کے اظہار کے لیے سجا رہے ہیں مجھے دعوت دے کر اظہار خیال کا موقع دے کر ایک بہت بڑی سعادت حاصل کرنے کا موقع آتا فرمایا اللہ کے فضل و کرم سے ہم آقا کریم حضور علیہ السلاۃ وسلام کے ختم نبوت کے قائل ہیں اس لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور کسی ثبوت کی حاجت نہیں ثبوت وہاں دیا جاتا ہے جہاں پر کچھ اقرا ہو کچھ امتنا ہو کچھ ہچکچاہٹ ہو کچھ تردد ہو اور جہاں سب ماننے والے ہوں اگر کوئی دلیل پیش بھی کی جائے تو صرف ذوق کی تسکین کے لیے ہوتی ہے اور ایمان کی بالیدگی کے لیے ہوتی ہے میں اسی حوالے سے ارض کروں گا کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں جب اس مقدس عہد کا ذکر کیا جو کہ بنی نوع آدم کی معظم ترین شخصیات سے انبیاء کرام سے لیا جا رہا تھا اور یہ عالم ارواح کی بات تو رب کائنات نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا اور اپنے محبوب کو یاد دلایا کہ اے محبوب یاد ہے وہ وقت جب آپ کے رب نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں جب تمہیں حکمت دے دوں جب تمہیں مسند نبوت پر بٹھا دوں اور منصب رسالت سے سرفراز کر دوں جب تم پر اپنی یہ نعمت تمام کر دوں سم جا اکم رسول پھر تمہارے پاس وہ رسول معظم آئے یہ لفظ سما ختم نبوت پر کیسی روشن دلیل ہے تمہیں نبوت مل چکی ہو رسالت مل چکی مل چکی ہو اس کے بعد تمہارے پاس رسول آئے مصدق لما معکم جو اس سب کی تصدیق کرے جو تمہیں میں نے عطا فرمایا ہے جو تمہارے پاس ہے یہاں پر بھی بڑی سیدھی اور آسان سی بات ہے کہ میرے آقا کریم بے شک مصدق بھی ہیں اور مبشر بھی ہیں بشارت بھی دینے والے تصدیق بھی کرنے والے لیکن فرق یہ ہے کہ بشارت آنے والے کی دی جاتی ہے اور تصدیق جو پہلے گزر چکا ہو اس کی کی جاتی ہے میرے آقا کریم حضور علیہ السلاط والسلام کے حوالے سے یہاں پر آپ کو مبشر نہیں بتایا گیا بلکہ صرف اور صرف مصدق بتایا گیا کیوں اس لیے کہ انبیاء سے ذکر ہو رہا ہے کہ جب تمہیں نبوت مل چکے گی تو پھر وہ ہستی آئے گی جو تم سب کی تصدیق کر رہی ہوگی یعنی تم سب پہلے گزر چکے ہوگے اور پھر وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ فکن ہوگی یہ تمام قرآن و حدیث کے حوالے ہمارے ایمان اور یقین کو محمیز لگانے کے لیے بہت کافی ہیں ہمیں کسی ثبوت کی حاجت نہیں ہے لیکن بسا اوقات اس عالم اسباب میں اسباب کا انتظار کرنا پڑتا ہے بات منوانے کے لیے دلائل کا سہارا لینا پڑتا ہے وہ جو اعتراضات کرنے والے ہوں ان کی زبان بندی کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرنی پڑتی ہے اور میں یہ بھی عرض کروں کہ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو جو زبان بندی کا جو طریقہ آج ہی اختیار کیا جا رہا ہے یہ تاریخ میں کبھی نہیں تھا آج سے ایک ہزار سال پہلے اگر آپ تاریخ کے ورق پل پلٹ کر ماضی میں واپس جائیں تو آپ سب کا اہل سنت سے تعلق ہے آپ سوچئے ایک ہزار سال پہلے جو سنی ہوں گے وہ آج کے سنیوں سے بہتر سنی ہوں گے یا نہیں ہوں گے یقیناً ہوں گے اور آج کے آج سے ایک ہزار سال پہلے جو شیعہ ہوں گے وہ آج کے شیعہ حضرات سے زیادہ کٹر اور پکے شیعہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ضرور ہوں گے لیکن وہ شیعہ اور وہ سنی تو ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے جو بات کرنی ہوتی تھی دلیل سے کرتے تھے زبان سے کرتے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے تھے لیکن آج اگر یہ چلن پڑ چکا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس میں کچھ اور عناصر میں ضرور شامل ہو گئے ہیں جب ایسی مبارک محفلیں ہوں جہاں امتی اپنے آقا کریم کی عظمت و شان کے ایک خاص پہلو کی حفاظت کے لیے سر سے کفن باندھ کے نکلے ہوئے ہوں تو وہاں پر ہمیں اغیار کی سازشوں کو بھی سمجھنا ہے وہاں پر ہمیں وقت کی نفس پر ہاتھ بھی رکھنا ہے اپنے مسائل کے حل کا صحیح اور اصلی حل بھی تلاش کرنا ہے بڑا آسان ہے امریکہ کو گالی دینا بڑا آسان ہے سارا الزام اس کے سر دھر دینا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان ممالک نے جن کے پاس دنیا کے ستر فیصد انرجی ریسورسز موجود ہیں جن کے پاس دنیا کی دولت کے بیشتر خزانے موجود ہیں اور خزانہ بھی رب کائنات نے کس انداز سے عطا فرمایا میں ارض کروں اگر آپ کوئی ایسی کتاب اٹھا کر دیکھیں وہ جس میں آج سے جو آج سے ستر اسی یا سو برس پہلے لکھی گئی ہو اور حج کے بارے میں لکھی گئی ہو حج سے میں چونکہ وزارت حج سے میرا تعلق ہے اس پس منظر میں بات کرنا شاید میرے لیے زیادہ برمحل ہوگا کوئی ایسی کتاب جو اسی یا سو برس پہلے حج کی بابت لکھی گئی ہو وہ اٹھا کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ نہ جانے صدیوں پرانی چیز ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو جب سفر کے حج پر روانہ ہونا ہو تو پہلے اتنا بڑا صندوق لیں جو کہ بحری سفر میں آپ کے لیے بستر کا کام بھی دے پھر آپ اتنا آٹا اتنے چاول اتنی دالیں اتنا نمک اتنی مرچ اتنا راشن لے کے چلیں اور جب جدہ کی بندرگاہ پر اتریں تو وہاں پر ساربان ہوں گے اونٹ والے ہوں گے اور وہ آپ سے بڑے زیادہ ریٹ مانگ رہے ہوں گے ان سے ذرا بارگیننگ کریں مول تول بھاؤ تاؤ کریں ان کے چکر میں نہ آئیں جب پیسے طے کر لیں تو سفر شروع کریں اور پھر اگرچہ آپ نے ان سے مول تول میں یہ طے نہیں کیا کہ ان کا کھانا آپ کے ذمے لیکن جب کھانے کا وقت ہو اور ان ساربانوں کو ان اونٹ والوں کو اگر آپ اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا لیں گے تو وہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں گے دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں گے اور بدیل و جان آپ کی خدمت کریں گے اور جب آپ حج کر چکیں مدینہ شریف بھی حاضری دے چکیں اور واپسی کا سفر اختیار کریں تو آپ کو جتنا فیکس راشن بتایا تھا اس میں سے ابھی اتنا آپ کے پاس بچا ہوا ہوگا وہ سارا راشن واپس لے کے نہ چلیں بلکہ جاتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ بحری سفر میں کتنا راشن خرچ ہوا تھا جتنا راشن خرچ ہوا تھا صرف اتنا واپس لیں اور باقی وہیں چھوڑ کر آئیں کیونکہ وہاں حرمین شریفین میں رہنے والوں کا گزارا اس راشن پر ہوتا ہے جو حاجی اور زائرین وہاں چھوڑ کر آتے ہیں آپ کوئی کتاب یہاں پہ علماء کرام میں میں بیٹھا ہوں میں کسی ایسی جگہ نہیں بیٹھا جہاں پہ علم سے رشتہ رکھنے والے لوگ موجود نہ ہوں ایسی کوئی کتاب جو سو برس پہلے لکھی گئی ہو وہ اٹھا کر دیکھیں اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں میں نے جب یہ پڑھا میں سوچنے لگا کہ مولا صدیوں سے تیرے بندے وہاں پر حرمین شریفین میں حاضر ہوتے ہوں گے دنیا کے کونے کونے سے کیسے کیسے اسفیا اولیا اسکیا عارفین اور کاملین وہاں پر آتے ہوں گے اور کعبے کے غلاف سے لپٹ کر اور وہاں پر آنسو بہا کر تیری بارگاہ میں التجائیں کرتے ہوں گے مولا کافروں کو تورے اتنا نوازا ہے مسلمانوں کے پاس کیا ہے مسلمانوں کو بھی سرفراز فرما صدیوں کی آنسوؤں کی زبان میں دعاؤں کے بعد رب کائنات نے مسلمانوں پر دولت کے دروازے کھولے اور وہ دولت کے دروازے بھی کس طرح تیل کی صورت میں جو ساری دنیا پر حکمرانی کی کنجی ہے لیکن پھر جس طرح ہم نے اس دولت کو ضائع کیا ہے اور صرف ضائع نہیں کیا بلکہ جس طرح اپنے دشمنوں کے حوالے کیا ہے یہ بھی شاید اس کی مثال تاریخ میں کبھی نہ ملے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے تو ہمیں جس طرح سرفراز کیا ہے اس کی مثال مشکل سے ملے گی یارو امریکہ کو برا کہتے ہو وہ تو دشمن ہے دشمن کا تو کام ہی دشمنی کرنا ہے اور دشمنوں کی شکایت نہیں کی جاتی ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر یارو دشمنوں کی شکایت نہیں کی جاتی مقابلہ کیا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے خود کیا کیا ہے اپنے ساتھ آج آپ الزام دھرتے ہیں آئی ایم ایف سے قرضہ کیوں لیتے ہیں ورلڈ بینک کے پاس کیوں جاتے ہیں کشکول کیوں لیے پھرتے ہیں یہ کاسا گدائی آپ کے ہاتھ میں کیوں ہے یارو یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ مسلمان ممالک جن کے پاس دنیا کی دولت کے خزانے ہیں آخر انہوں نے مسلمانوں کے لیے آخر ایسا پلان کیوں نہیں کیا وہ منصوبہ کیوں نہیں بنایا کہ مسلمان ممالک کو مدد کے لیے یہ کافروں کے سامنے جھولی نہ پھیلانی پڑے اور ان سے سوال نہ کرنے پڑے یارو صرف گالی دینا بہت آسان ہے لیکن خود احتسابی بہت مشکل چیز ہے میں اس مرحلے پر یقیناً خراج تحسین پیش کروں گا مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کو کہ انہوں نے یقیناً ختم نبوت کا مسئلہ بھی پارلیمنٹ میں حل کیا اور اس وقت جو انہوں نے اسلامک سمٹ بلائی تھی اسلامی سربراہی کانفرنس بلا کے دراصل وہ یہی راستہ کھولنا چاہتے تھے وہ مسلمان سربراہوں کو بلا کر ان کو غیرت دلانا چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ تمہارے پاس ہے تو تمہیں یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ وہ جو ہمارے دشمن ہیں انہوں نے اس چیز کو تاڑ لیا اور انہوں نے اس کا جس طرح سد باپ کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے اگر یہ کام اس طرح نہ ہوا ہوتا ممکن ہے یہ میری محض خوش فہمی ہو ممکن ہے یہ خوش خیالی ہو ممکن ہے یہ محض خواب و خیال کی بات ہو لیکن یارو میرا سوچتا ضرور ہوں کہ اگر کبھی وہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچتا اگر کبھی مسلمان سربراہ اکٹھے ہو کر جس طرح انہوں نے سفر شروع کیا تھا وہ کسی انجام تک سفر پہنچتا تو آج مسلمان کہاں پہ ہوتے لیکن یارو ہم آج جہاں پر بھی ہیں لیکن مایوسی کفر ہے ہمیں کوئی نہ کوئی امید کی کرن تھامے رہنی ہے اور امید کی کرن کیسے تھامیں گے وہ راستہ کیسے تلاش کریں گے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے بات نہیں بنے گی ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے بات نہیں بنے گی ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگانے سے بات نہیں کرے گی بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کرنے کی صورت بنے گی ختم نبوت کا ایک پیغام یہ بھی تو ہے کہ اب کوئی اور نبی تو نہیں آئے گا کوئی اور رسول تو نہیں آئے گا کوئی اور ہادی تو نہیں آئے گا تمہارے لیے یہ نجات اور فلاح کا پیغام لے کر کوئی اور ہستی تو نہیں آئے گی تو اسی اسی پیغام کی روشنی میں تمہیں اپنی نجات کا راستہ تلاش کرنا ہے کاش ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کر سکیں وہ آخر و داوانا للہ رب اللہ آپ حضرت کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے وفاقی وزیر مذہبی امور جناب سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی ہم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور اپنے تمام منتظمین کی طرف سے شاہ صاحب کے شکر گزار ہیں کہ وہ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں تشریف لائے بلکہ میں کہوں گا کہ انہوں نے اپنا موروثی حق ادا کیا ہے اللہ نے ہمیں تو ختم نبوت کا کام انہی سادات کی برکت سے دیا ہے ہم ختم نبوت کے کام کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور حضور علیہ السلاۃ وسلام ان سادات مکرم کے تو نانا ہیں اگر اولاد بھی اپنے نانا کی عزت کا تحفظ نہ کرے تو پھر دنیا میں کون کرے گا